اور ہم نے موسیٰ کو وہی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو بس پھر کیا تھا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں